اور اس محاسبے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایسے عمل اور ایسے کام شروع کر دیتا ہے جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں اس کا محاسبہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے جیسا کہ امیر عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہاس انفسک ہوں قبل ان تو حاصل قبل اس کے کہ تمہارا روز قیامت حساب لیا جائے تم دنیا میں خود اپنا حساب لے لو تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہیں ہر عمل کی کیا جزا اور سزا ہے یہ تمہیں معلوم ہے تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہو اپنا حساب لیتے رہو اور اس حساب کا نتیجہ اور انجام یہ ہونا چاہیے کہ عامر لما بعد الموت ایسے عمل شروع کر دو جو مرنے کے بعد کام آئے محض ان امور کی طرف توجہ دینا جو انسان کی دنیا بناتے ہیں یہ عقل مندی نہیں ہے من زخا عندار النار جنت الجنت فقد فاس کامیاب تو صرف وہ انسان ہے جسے جہنڈم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے جس کی آخرت بن جائے وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ رب العزت سے آخرت کا سودا کر لے اس کی توجہات اور صلاحیتوں کا مرکز دنیا نہ ہو اللہ رب العزت نے انسان کے دنیا کے تعلق سے جو فیصلے فرما دیے وہ انسان کو مل کے رہے اور اگر وہ حدود سے تجاوز کرے گا تو اللہ رب العزت کے فیصلے سے بڑھ کر ایک دانہ بھی نہیں کما سکے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن پورے کرتا ہے اور اللہ اپنے فرشتے کو بھیج دیتا ہے اور چار چیزیں لکھ دیتا ہے یہ امر بے قتل رزق ہی و اجل ہی بشقی سعید اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور اس کی زندگی لکھ دیتا ہے کتنا جینا ہے اس میں اور اس کی ثقافت کا فیصلہ بھی کر دیتا ہے کہ یہ شقی ہے جہنمی ہے ام سعید ان کے جنتی اور سعید ہے تو اللہ رب العزت نے انسان کی موت و حیات اور اس کے رزق کا فیصلہ کر دیا اللہ رب العزت کی حدود سے تعدی کر کے تم اپنا ایک دانا نہیں بڑھا سکتے جب فل قلم یہ فیصلے کر کے قلم خشک ہو چکی اب یہ قلم اور دکھے گی بھی نہیں کوئی نئی چیز کوئی نیا دانا کوئی نیا رزم قلم خشک ہو چکی فیصلے ہو چکے تو پھر عقل مندی یہی ہے کہ ہماری تمام سر توجہات کا مرکز جو ہے وہ ہماری آخرت ہے دنیا کے تعلق سے اس قدر حدود سے متجاوز ہونے کی کوشش نہ کریں کہ حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے اور آخرت کی یاد ختم ہو جائے ایک انسان کا دنیا کی زندگی کا جو نصب العین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ استعداد لیوم المعاد آخرت کے لیے تیاری آخرت کو بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ اسلح لی آخرت ہی اللہ تھی جائزہ ہی نہیں ہے اے اللہ میری آخرت کو بنا دے سنوار دے وہ آخرت جو میری معاد ہے جہاں میں نے لوٹ کے جانے جہاں سے کوئی مفر نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ایک صحابی نے پوچھا مت سا تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ ماں آئے تو چلا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی تم یہ سوچو کہ تم نے تیاری کیا کی آخرت کے لیے جو کہ دل آخر قائم ہو کر رہے اور بہت جلد وائش تو سارا کا ہاتھ ہے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے مروز کیا گیا ہے اس طرح کہ میں اور قیامت یوں ساتھ ملے ہوئے آپ نے دو انگلیوں کو کھڑا کیا یہ سبابا اور یہ وسطہ میں جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں اس طرح میری پیشت اور قیامت ساتھ ملی ہوئی میں کی رات جب جبریل امین آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقسا کی طرف لے جا رہے تھے تو ایک بوڑھی خاتون پر نظر پڑی جو چلی جا رہی جمیل امین نے اس بڑھیا کے تعلق سے اللہ کے پیغمبر کو ایک بات بتائی امت کے لیے ایک پیغام دیا انتہائی نحیف اور ناغر عورت اس کی کمر جھکی ہوئی اس کی زندگی کے آخری مراحل جمیل امین نے فرمایا کہ جتنی عمر اس عورت کی گزر چکی ہے اتنی عمر دنیا کی بھی گزر چکی ہے اور جتنی عمر اس عورت کی باتی ہے بس اتنی عمر اس دنیا کی بھی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بادر بادان فتن فتنوں سے پہلے عمل کر لوں موت بھی ایک ممات فقط قامت قیامت ہو جو مر جاتا ہے اس کی قیامت فوری قائم ہو جاتی فرشتے روح قبض کر کے اپنے پاس نہیں رکھتے اس روح کا جو ٹھکانا ہوتا ہے روح قبض کرتے ہی ان فرشتوں کے سپرد کر دیتے اگر وہ عذاب کے مستحق ہے تو اسے فوراً عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے اگر رحمت کے مستحق ہے تو اسے فوراً رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں قیامت فوراً قائم ہو جائے اس فتنے سے قبل عمل کر لو اپنی آخرت بنا لو یوم معاد کے لیے استعداد کرو قیامت کے فتنے ظاہر ہو رہے نبی اسلام کا فرمان ہے یورف العلم الجہل علم اٹھا لیا جائے گا جہالت پھیل جائے گی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ حرج بڑھ جائے گا حرج صحابہ نے پوچھا کہ یہ حرج کیا ہے فرمایا کہ قتل یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں فرمایا کہ فتنہ جو ہے نماز یہ قرب قیامت کی علامت ہے پوچھا گیا یہ کیا فتنا ہے فرمایا کہ فتنے ہم امیا ہے اندھا اس فتنے کو اندھے فتنے کا نام دیا گیا یہ اندھا فتنا کیا ہے فرمایا کہ قتل و غارت گری کی کیفیت یہ ہوگی لا يدري القاتل فيما بدل ولا المقتول فيما قتل قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کس کو قتل کر رہا ہے کیوں قتل کر رہا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل ہو رہا میرا کیا گناہ اس قاتل کا میں نے کیا بگاڑا اس طرح ہم نہ قاتل جانتا ہے نہ مقتول جانتا نہ کو معلوم ہے وہ کیوں قتل کر رہا ہے کس کا آلہ کار اس کے کیا مقاصد ہے کیا آداب ہے اور نہ اس بے گنا مقصور کو معلوم ہے اس کا کیا قصور کیوں مارا گیا رسول اللہ وسلم نے شاہ فرمایا ادارہ عید داری کا سنتر جان جب یہ فتنہ دیکھ لو تو دجال کا انتظار کرنا امل یوم وہ آج بھی آ سکتا ہے بر غد اور وہ کل بھی آ گویا قیامت کا وقوع قریب قیامت کمرہ کا وقوع نہ سے تو انسان کی موت بذات خود قیامت مرتے ہی قیامت قائم ہو جاتی حساب و کتاب شروع ہو جاتے بندے کی پوری رپورٹ اللہ کے سپرد کر دی جاتی نادا منادی من السماء ان قد قدم عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له باب من النار ادھر لوگ دفن کر کے فارغ ہوتے ادھر آسمان سے ندا آتی ہے کہ فرشتو یہ بندہ بڑا بد کردار تھا بڑا بد عقیدہ اس کے نیچے جہنم کا بستر ڈال دو اسے جہنم کا لباس پہنا دو جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو اور اگر بندہ صالح احمال کرنے والا ہے اور احسن عمل کا ذخیرہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کی پوشاکیں جنت کے بستر اور جنت کی ہوائیں قبر میں بھیج دیتا ہے قبر کو کشادہ کر دیتے کنو مد بفر جہاں تک انسان کی نگاہ کام کرتی وہاں تک کشادہ ہو جاتی اور جن پر قبر تنگ ہوتی ہے اتنی تنگ ہوتی کہ انسان کا جسم ایک بال کی طرح باریک ہو جاتا کتنا شدید ترین آزاد کتنا کبھی ترین آزاد تو عقل مندی یہ ہے کہ اس عذاب سے بچاؤ کی فکر کیجیے یہ عذاب ہمیشہ رہنے والا اور صورت حال یہ ہے کہ جو جو وقت بڑھتا جائے گا تو تو عذاب کی شدت بڑھتی جائے گی نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ دنیا کی ساری تکلیفیں اگر جمع ہو تو اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی روح اس کے حلق میں پھنس جائے کیا وہ کیفیت ہوگی دنیا میں کیسی کیسی تکلیفیں کیسے کیسے ٹارچرس ہیں کیسی کیسی تاحوتی طاقتیں ہیں جو انواع و اقسام کے مظالم دھاتی ہیں فرمایا کہ وہ سب ایک طرف ہوں لیکن سکرات الموت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے نبی اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ عمار سکرات الموت یا اللہ سکرات الموت کے وقت میری مدد کرنا کہ جو جو وقت بڑھتا جائے گا تو تکلیفیں بڑھتی جائیں بعد میں آنے والی ہر تکلیف پہلی تکلیف سے سخت ہوگی اور شدید ہوگی تو ہم جس دنیا میں منہمکیں وہ تو ایک عارضی ٹھکانا جس کے بارے میں رسول اللہ آسم کا فرمان ہے کل فک دنیا کا اندر کا غریب دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتے ایک راستہ عبور کرنے والا ہے راستے کو عبور کیا بات ختم ہو گئی اس کے لیے کیا تیاری کرنی پڑتی ایک راستہ عبور کرنا ہے اس کے لیے کتنی تیاری کرنی پڑتی ایک مسافر کتنی تیاری کرتے بہت معمولی فرمایا کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو اور اصل توجہ آخرت کی طرف جس نے کبھی ختم نہیں ہوتا وہ قیامت جس کا پہلا دن ہے دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیشہ قائم رہے گا اس آخر کی تیاری کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی منہج پر صحابہ کی تربیت کرتے تاکہ ان کی توجہات کا مرکز یوم معاد بن جائے نہ کہ دنیا دنیا دلی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی اس کی تیاری ہو اس کی فکر ہو ایسے اعمال کی طرف توجہ ہو جو اعمال انسان کے مرنے کے بعد کام آئے اس کے لیے عقیدے کی صلاح اس کے لیے عمل کی صلاح اس کے لیے تزکیہ اور تصفیہ کا راستہ انسان کا دل بالکل پاکیزہ اس کی نیت اس کا عقیدہ اس کی رفتار ٹھوس اٹل کوئی دنیا کی طاقت اسے صحیح منہج سے برگشتہ نہ کر سکے جیسے مرضی شہز آباد آ جائے جیسے مرضی محروبی آ جائے لیکن وہ کتاب و سنت کے ساتھ ایسا تبسط اختیار کر لے کہ کسی فتنے سے وہ غافل نہ رہے اور کوئی فتنہ اسے گمراہ نہ کر سکے اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہو کہ اس کے خلاف جو آواز اٹھے اس کی جو بھی کیفیت ہے وہ کتاب و سنت کے ساتھ اٹل اللہ رب العزت بعض اوقات بندوں کے امتحان لیتا ہے اس کے امتحان کی دو صورتیں سے ایک فتنہ مارد شر میں ہوتا ہے اور ایک فتنہ مارد خیر میں بعض اوقات اللہ رب العزت امت کو آزماتا ہے ایک شر کے ذریعے ایک دبای کے ذریعے اور بعض اوقات امت کو آزماتا ہے نیک لوگوں کے ذریعے بندہ اتنا صالح بن گیا اتنا بڑا محدث بن گیا اتنا بڑا عالم بن گیا اللہ امتحان لیتا ہے کہ امت کی کیا کیفیت ہے اس نیکوکار اور اس عالم انسان کے تعلق سے کچھ لوگ اس تعلق سے گمراہ ہو جاتے ہیں یہ بڑا عالم ہے بڑا محدث ہے بڑا فقیر ہے اس کی تکلیف کرنی بھائی کتاب و سنت نے تمہیں کیا کہا افی اللہ وافی الرسول اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق یہ مقام نہ کسی متقی کا ہے نہ کسی عالم کا ہے نہ کسی محدث کا ہے نہ کسی فقیر کا ہے نہ کسی امام کا ہے نہ کسی صحابی کا ایک شخص کتاب و سنت کے سارے علوم اپنے سینے میں سمیٹ لیں پھر بھی وہ اطاعت کے باعث میں اطاعت کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ایک بات فرما کر ایک دو ٹوک فیصلہ کر کے بات ختم کر دی بات کو سمیٹ دیا فرما کہ ان کو تیرو ہوتا اگر تم میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو ہدایت پر ہو بس باقی نہیں میرے پیغمبر کو چھوڑ دو تو چاہے موسا علیہ اسلام کا دامن تھا چاہے کسی صحابی کا دامن تھام دو چاہے کسی امام یا فقیر کا دامن تھا دو تم ہدایت نہیں پا سکتے وہ گمراہی ہی صحت عقیدہ کا تقاضا یہ ہے کہ تم صرف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جڑ جاؤ ان کی اطاعت کرو ان تو روح تحت اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے ہدایت پاؤ سلام عرب تک میں لو نا حق تقے منہ کا فیمہ شجرا مہنگا یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے تمام تنازعات میں تمام مشاجرات میں تمام امور میں صرف اور صرف اور صرف میرے پیغمبر کو حاکم نہیں مان لیتی بس کوئی دوسرا نام کوئی تیسرا نام اللہ نے بتایا ہو کیونکہ شریعت میں سب سے برگزیدہ مسئلہ اطاعت کا سب سے اہم اور چوٹی کا مسئلہ اطاعت کا اطاعت کس کس کی کرنی اگر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کو تیسرا نام ہوتا تو اللہ اس کی خبر دیتا ہے مرکزی نقطہ چوہری نقطہ جو شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر پانی نہ ہو اور تمہیں استنجا ڈھیلے سے کرنا پڑے تو تین ڈھیلے استعمال کرو استنجے کے ڈھیلے بتا دیے کہ تین اطاعت کس کس کی کرنی وہ نہیں بتایا اگر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور اطاعت کے لائق ہوتا تو استنجے کے ڈھیلے سے تو وہ کیا گزرا نہیں اس کا مقام تو بہت اونچا ہے لیکن لوگ اس تعلق سے بہت گئے اور اللہ نبنی عزت نیکوں کو پیدا کرتا ہے بڑے بڑے محدثین کو پیدا کرتا ہے بڑے بڑے متقی سولہ ہا ہوا پیدا ہوتے ان کی نیکی بھی بعض اوقات لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ان کے لیے نہیں لوگوں کے لیے وہ تو نیک ہے اللہ کے یہاں سلا پائیں گے لیکن جو لوگ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے جاتا سے ہٹ جائیں اس جاتے مستقیمہ کو چھوڑ دیں ان کے پیروکار بن جائیں یہ گمراہی اس فطرے میں وہ شکار بن گئے بہت گئے سراط مستقیم سے ہٹ گئے تو یہ تسکیہ اور تصویر جو ہے وہ نقطے سے حاصل ہوتا ہے کہ اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارن شرم میں دجال کا فتنہ اللہ تعالیٰ کس طرح بندوں کو آزمائے گا اسے کیسی کیسی تصخیر دے گا نبی اسلام کا فرمائے گا جنت جہنم اس کے ساتھ ہوگی اور وہ اپنے اشارے سے لوگوں کو مارے گا زندہ کرے گا اشارہ کرے گا چلتا پھرتا آپ میں مر جائے گا مردہ کی طرف اشارہ کرے گا وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا کتنی طاقت کتنا بڑا فتنہ سما امتحان دے کہ بندوں کا کیا عقیدہ بنتا جب اللہ نے بتا دیا کہ موت و حیات اللہ کے پاس اب کوئی بہروبیا آ جائے کوئی شوق بات آ جائے جتنی مرضی وہ اپنی شاپ پہ بعد میں کرتب دکھا دے لیکن میرے بھائی تیرے پاس کتاب و سنت کا نور ہے تو نہ مان تو اللہ ہی کو موت و حیات کا مختار مان اور کسی کو نہیں چاہے تیرے سامنے لوگ جیسے مرضی کرتب دکھا دے بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو یہ فلاح کی اساس ہے کئی لوگ یہاں بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ ہم دلوں کے حال ہیں بڑے بڑے عجیب فتنے یہ جادوگر جو قدم قدم پر دکانیں کھول کر بیٹھے بڑے خدیث شیطانوں سے ان کے رابطے ہوتے اور لوگ انہیں مشکل کشاں سمجھتے حاجت روا سمجھتے یعنی اپنی امیدوں کا مرکز سمجھتے کتاب و سنت کے دلائل کی طرف غور نہیں کرتے کوئی خاتون گئی کوئی آدمی بھائی تم پر جادو ہو چکے اور تمہارا جو جادو ہے کسی نے کیا ہے وہ فلاں مقام پر ہو کوئی تربوز کا دانا ہے کوئی کسی جانور کا سر ہے اس میں سوئیاں گھونپی گئی ہیں اور وہ جادو کر کے کسی نے فلاں مقام پر رکھی آؤ چلتے جو ان کے شیاطین ان کے موکل ہوتے وہ اسی چیز کو وہاں پہنچا دیتے یہ ساتھ کیا ہے دیکھا اس مقام پر وہ چیز پڑی یہ تو عالم ہے بھائی یہ تیرا امتحان ہے اس خبیب کے ذریعے تجھے اللہ نے آزمایا جب اللہ باغ کا فرمان ہے اللہ یا نمو منفی اسلام میں آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا یہ جو غیب کی خبر دے رہے یقیناً اس کے ساتھ کچھ خدیث ہے جو اس کی بات کو بنا رہے اگر تو بیٹھ گیا تو گمراہ ہو ممکن ہے کفر کے دائرے میں داخل ہو نہیں تیرے لیے کتاب رسم بس میرے پروردگار کا فرمان ہے اللہ اس کے اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا بس اللہ ہی غیب جانتا اور اگر تو غیر کی خبریں بتا رہا ہے میں نے رات کیا کھایا کیا پیا مجھے کون ملنے آیا میں نے کل کیا کمایا اگر تو یہ خبریں دے رہے تو یقیناً تیرے ساتھ وہ سیاسی ہے جو تجھے ہر خبر پہنچا ہے ورنہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا محمد رسول اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پریشان گھوم رہے پھر رہے کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں آشا اس پریشانی کو بھاپ کے پوچھا کہ میرے باپ آپ قربان کس چیز نے آپ کو پریشان کر دیا فرمایا کہ جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا اب تک نہیں پہنچا اور آج تک اس نے کبھی وعدے کا خلاف نہیں کیا میرا دوست امین انبائی میرے پاس کیوں نہیں آیا مجھ میں کیا کمی ہے آج وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا اللہ کے جرم پر پریشانی کے عالم میں ٹہل سبحان اللہ پھر اچانک آپ باہر چلے گئے کچھ وقت باہر گزارا واپس آئے چارپائی کے نیچے دیکھا کتے کا ایک بچہ پڑا ہوا اس کو باہر نکالنے کا حکم دیا فرما کے جبریل نے مجھے باہر بلایا اور بلا کر کہا کہ ہم گھر اس لیے داخل نہیں ہو رہے تھے کہ تمہاری چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے لوگ بڑے شوق سے کتے پالتے بڑی اعلی نسل حالانکہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تین قسم کے کتوں کے علاوہ کو کتا رکھے گا اس کی اعمال اس کی نیکیوں میں سے ہر روز ایک کی رات کم کر دیا جائے ایک کی رات اور ایک کی رات بہت پہاڑ کے برابر ہوتی ایک مویشیوں کا کتا مویشیوں کی حفاظت کے لیے دوسرا کھیتوں کا کتا کھیتوں کی حفاظت کے لیے اس کے سواب سے ہر روز کم کر دیے ایک قرآن بہت پہاڑ کے برابر جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محمد اللہ علیہ وسلم پر چودہ طبق روشن وہ یہاں کیا کہیں گے کہ جس چارپائی پہ آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے اس چارپائی کے نیچے کا حال معلوم پھر کون ہے وہ جو علم غیب رکھے اس قسم کے لوگ آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں بعض لوگ مارے میں میں ہوتے بعض لوگ مارے میں خیر میں ہوتے ہیں لیکن تمہارے لیے نہ کسی کا شر اور نہ کسی کی خیر اللہ کے دین سے پرتشتہ کرنے کے باعث نہ بنے تمہارے لیے کتاب ہوا ہے اور سنت رسول ہوا ہے اگر بندہ اس اس تعلق سے مرحل عقیدے کو سمجھ لے تو یقیناً یہ صحت عقیدہ اور سلام عقیدہ کی ٹھوس بنیاد اس کے بعد عمل ہے جن حجت کی بنیاد پر قائم ہو اخلاق کی بنیاد پر انسان عمل کرے نیکیاں کرے اپنے پروزگار کو راضی کرے یہ سب کے سب یوم مہارت کی تیاری کے امور اس طرف توجہ دے اپنی آخرت کو بنانے میں آخرت کو سنوارنے میں دنیا کے ساتھ ایک واجبی تعلق اصل توجہات کا مرکز یوم آخر رسول اللہ علیہ وسلم نے چند قبیلوں میں ایک دفعہ دین کی دعوت دی یعنی صحابہ کرام کی تربیت کا عالم آپ دیکھیں کہ تین قبیلوں کا ذکر حدیث میں آتے ایک اور دوسرا بنو غفار اور تیسرا بنو اسلم اور سیاح نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا نبی اسلام کا فرمان ہے وہ سیاح اسد اللہ رسول قبیلہ بنو سیا اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان نکلا بنو غفار نے قبول کر لی بنو اسلم نے قبول کر لی اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا غفار ان کا فرق ہوا ہو بنو غفار کو اللہ نے معاف کر دی اسلم سارا اور قبیلے بنو اسلم اس پورے قبیلے کو اللہ نے سلام دیا تھا فرمایا جہاں بھی ایک نقطے کی بات اچھے اچھے نام رکھا کرو اپنی اولاد کے یا کسی بھی چیز کا نام رکھنا ہو گھر کا اپنے محلے کا اپنے علاقے کا اچھے اچھے نام یہ تین کبھی بنو اور سیاح بنو غفار اور بنو اسلم ان کے اشتخاط پر آپ غور کریں اسی ہے اس کا مادہ اسیان ہے اسیان کا مانا نافرمانی یعنی یہ نہ بھی نافرمانی کے معنی پر قائم رسول اللہ اسد اللہ و رسول بنو اسیا کے تمام افراد میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا راستہ منتخب کر دیا بعض اوقات نام کا اثر پڑتا ہے اور وہ بنو غفار کا مادہ نقص ہے بخش توبہ غفار غفر ہو رہا ہے کی رفاح نے اسلام قبول کر لیا اللہ نے سب کو معاف کر دیا اور اسلم اس کا مادہ سلامتی امن فرمایا کہ اسلم سارا محلہ بنو اسلم کو اللہ نے سلامتی دے دی دنیا کی سلامتی آخر کی سلامتی تو بعض وقت نام کا اثر پڑتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نام جو مانوی اعتبار سے بہتر نہ ہوتا تبدیل کر دیتے بنو اسلم کا ایک شخص ربی عامر ربی اللہ عنہ بکریوں کا چرواہا اور کسی مالدار شخص کی بکریاں چڑھا کر کچھ اجرت حاصل کرتا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا سترہ اٹھارہ سال کا نوجوان جب اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی پوری قوم نے قبول کر لی اس نے بھی قبول کر لی اس کا دل اللہ کے پیغمبر سے ایسا جوڑا کہ اللہ کے پیغمبر کی محبت ہر وقت دل میں موجود نبی رحلام دعوت دے کر چلے گئے اور اس کا دل اللہ کے پیغمبر کی محبت سے اٹکا ہوا متعلق اور منسلک ہجرت کا فیصلہ کیا اپنی قوم کو چھوڑ کر مدینہ پہنچ گیا رسول اللہ اور یہ نوجوان اس کی سوچ اور اس کی فکر کا محور یوم اور یوم آخر مسلم نبی کے چبوترے میں رہتا اللہ کے پیغمبر کی درسگاہ کا طالب علم اور اس میں اپنی آخر کو سنبھالنے کے لیے اپنی رات اللہ کے پیغمبر کی خدمت کے لیے کرو دن میں بھی اللہ کے پیغمبر کا خادم ہر وقت اس کے کام انتظار کرتے کہ اللہ کے پیغمبر مجھ کو بلائیں کہیں بھیجیں مجھ سے کوئی خدمت لے جو اس کا اضافی عمل پرور بگاڑ کو رادی کرنے کی اور اس سے بھی زیادہ اضافی عمل یہ کہ رات اللہ کے پیغمبر کی چل کر کبھی سو رہا ہے کبھی جاگ رہا ہے بزو کا پانی لیے بیٹھے کہ رات اللہ کے پیغمبر کو اگر بزو کے پانی کی ضرورت ہو تو اس کے لیے آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے اس کا ہر رات یہی معمول ہے اور ایک رات رسول اللہ کو پانی کی ضرورت پڑی آپ باہر نکلے ربیہ بن کاب کو دروازے پر پائے تم یہاں کیسے عرض کیا میں تو ہر رات یہاں آپ کا انتظار کرتا ہوں کہ مبادہ آپ کو بزرگ کے لیے سنجا کے لیے پانی کی ضرورت نبی بڑا خوش ہوئی اور اور ربیہ بنکار کا بیان ہے کبھی اللہ کے اندر کی چوکھٹ پہ رات گزارتا اندر سے کبھی قرآن کی تلاوت کی آواز آتی کبھی اللہ اکبر کی آواز آتی کبھی سمے اللہ علیہ حمدہ کی آواز آتی اللہ کے پیغمبر رات کو اللہ کی عبادت کرتے انبیاء کے قائد انبیاء کے امام اور یوم مہارت کی تیاری راتوں کو جاگ سے تحجد پڑھتے کیونکہ یہ بہت معلوم ہے کہ مزاح کی یہ احساس صحیح بخاری کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم سلم عظیم صحابی عبداللہ بن عمر رات کو خواب دیکھ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اس کو اٹھایا یہ سب خواب اور جہنم میں لے اور کہا کہ یہ منظر دیکھو ساتھ جہنم والوں کے عذاب کے منظر دیکھے مختلف کیفیتیں دیکھی ان کی چیخو بخار سنی ڈر گئے سناٹا تاری ہو گئی کاپ اٹھے روتے کھڑے ہو گئے فرشتے نے ان کی اس ڈر کی کیفیت کو بھرتا اور کہا کہ اہل النار میں تم کو جہنم دکھا رہا ہوں لیکن تم اہل جہنم میں سے نہیں ہو صبح ہو گئی اور بڑا خوف بڑا ڈر اللہ کے پیغمبر کو یہ خواب بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی اور بتایا بغیر چارہ بھی نہیں اپنی بہن ام میں نہیں ہر سال ان عمر کے پاس گئے اللہ کے پیغمبر کی بیوی کے پاس کہ تم یہ خواب اللہ کے پیغمبر کو بتاؤ اور اللہ کے پیغمبر سے تعبیر معلوم کرو رسول اللہ نے پوری خواب سنی اور فرمایا کہ میں مراج عبد اللہ کر یقوب لے عبداللہ بہترین آدمی کاش ایک عمل کا مستقل اور مستقل اہتمام کر لے اور وہ ہے کی بات وہ ایسا تھا نوجوان تھے کبھی پڑھتے کبھی نیند غالب آ جاتے اور نارا ہو جاتا مستقل عمل قائم نہیں تھا جاری نہیں تھا بس یہ ایک کمی تھی اس کمی پر جھنڈوڑا گیا اس خواب کے ذریعے پھر اس خواب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روز آخرت کو بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے تحجد کی نماز ایک بڑا قیمتی اللہ کا تحفہ ہے اس کے بعد ابن عمر کی کیفیت یہ بن گئی کہ ماں کرنا یہ نام کمیلا رات کو بہت کم سوتے پوری رات جاگتے نمازیں پڑھتے نفل پڑھتے چراسے اللہ کے پیغمبر ربیہ کے اس عمل سے بڑا خوش ہوئے اور فرمایا کے ایسا ربیہ کچھ مانگو کچھ سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے اس اچانک پیشکش ربیہ بڑے حیران ہوئے اللہ کے پیغمبر کا امر بھی اور عطا کی گارنٹی بھی کہ تمہیں عطا کیا جائے نبی اسلام سے مہلت مانگی کہ میں کچھ سوچ رہا ہوں کیا مانگوں آپ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دنوں کی مہلت مانگی اور یہ سوچا یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں مجھے کچھ سوال نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر دل سے آواز آئی یہ تو اندا کے پیغمبر کا امر ہے کچھ مانگو مانگنا تو پڑے گا تھوڑا ایک فیصلہ کر کے رسول اللہ وسلم کی حاضر ہو حالانکہ مسجد نبی کے چبوترے پر رہتے نہ کوئی گھر نہ کوئی باور نہ کوئی کھیتی باڑی نہ کوئی جانور نہ کوئی دنیا کچھ نہیں دنیا کے سادو سامان مانگ سکتے تھے مگر اللہ کے پیغمبر سے کیا مانگا فیصلہ کیا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہے دنیا ایک دم ہی ختم ہو جائے آخرت مانگو پھر آخرت میں بڑے درجے کچھ کا کو بڑا اللہ کے اللہ سر وسلم سے بڑے درجے کا سوال کیا فرمایا کہ اسل کا مرافقت کا کا سلجنڈا یا رسول اللہ وسلم میرا سوال یہ ہے کہ جنت میں آپ کی رفاقت میں آپ کا ساتھ مل جائے جنت بھی مانگ ہے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت بھی مانگنی یہ توجہات کا مرکب یوم آخر حدیث میں آتا ہے کہ نبی اسلام اپنی گردن جھکا لیتے کچھ دیر سوچتے اور ربیہ پریشان کہ میں نے اللہ کے پیغمبر سے ایسی چیز مانگ لی کہ شاید اس چیز کے میں لائق نہیں اس چیز کے قابل نہیں ہوں کہاں اللہ کے پیغمبر کا مقام رسول اللہ آسم کی حدیث ہے قیامت کی جنت میں طبقات ہوں گے درجے ہوں گے ایک درجہ الیا ہوگا درجہ تو اونچے درجے رسول اللہ آسم کا فرمان ہے اونچے درجے والے جنت میں رہیں گے اور جو ان سے نیچے ہوں گے وہ ان کو یوں دیکھیں گے جیسے زمین والے آسمان کے ستارے تھے کتنا اونچا مقام ہے کتنے اونچے درجے اور پھر محمد رسول اللہ علیہ وسلم مولوی آدم کائنات خطیب انبیاء قائد انبیاء ان کا کیا مقام ہو اللہ کے پیغمبر سے کیا سوال کر بیٹھے اصالو کا مراف یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال نتی رسلام گردن جھک گئی کچھ دیر سوچا پھر میں کہ انی فائل میں یہ دعا ضرور کروں گا تمہارے لیے یہ مقام طلب کروں گا لیکن میری مدد کرو اللہ نفس کب کثرت سجود زیادہ سجدے کر کے زیادہ نفر پڑ کے تم میری مدد کرو میں یہ مقام تمہارے لیے مانگوں گا اللہ رب العزت تمہیں یہ مقام عطا فرمائے گا لیکن صرف اسی بات پر اکتفا نہ کرو میری مدد کرتے رہو نفل پڑھ کے سجدے کر کے اس کے بعد بن کام کا یہ معمول بن گیا کہ نوافل پڑھتے اور لمبے لمبے سجدے کرتے یہ ہے آخرت کی تیاری توجہ کا مرکز ہے وہ آخر ان امور کو سوچو ان امور کو منتخب کرو جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئے رسول اللہ ان کا فرمان ہے الکئی ہو وہ علی الموت ماں باد مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرتا رہے اور وہ عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد عمل بات پوری ہو جائے نبی اسلام کے ایک حدیث آپ سنتے جائیے فرمایا کہ سب ہن یوجوان اجر و قبر ہی موت ہی یہ صحیح حدیث ہے الجان الصغیر میں کہ سات عمر ایسے ہیں جن کا اجر جن کا ثواب بندے کو ملتا رہتا ہے حالانکہ بندہ اپنی قبر میں پڑو مر چکا قبر میں جا چکا لیکن ان سات اعمال کا اجر ان کو قبر میں ملتا رہے گا پہنچتا رہے گا فرمایا کہ من علم علم ایک وہ جو کوئی علم سکھا دے اپنے شاگرد ان کو کتاب و سنت کا علم پڑھا دے سکھا دے یا کوئی کتاب چھوڑ دے کوئی کتاب چھپوا دے بندے اس کو پڑھ رہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں میں ایک تو یہ بندہ جو کو علم چھوڑ دے اپنے پلامز اپنی کتابیں ذخیرہ علم چھوڑ دے کوئی لائبریری بنائی لوگ اس سے استفادہ کر رہے میں ایک تو یہ شخص ہے جس کا اجر مرنے کے بعد اس خبر ملتا رہے گا اور اجرا نہرم جو کوئی نہر جاری کرا دی کوئی نہر کوئی نالا تاکہ بندوں کو پانی ملے ان کی خشک سالی اور قید سالی کا خاتمہ ہو اور یا کوئی کنواں کھجوا دیا تو اللہ رب العزت اس کا حاضر اس کو قبر میں پہنچاتا رہے گا او او نہر اور مخمل یا کوئی کھجور کا درخت لگا دیا وہ بڑا اس کا پھل لوگوں نے کھایا اس کے سائے کو استعمال کیا کہ یہ اجر بھی اس کو ملتا رہے گا اور مصحف جب کوئی قرآن چھوڑ دے مسجد میں رکھا کسی کو تحفہ دیا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے پڑا جا رہا ہے اس کو لوگ یاد کر رہے یاد کرنے والے آگے پڑھا رہے ایک کتاب اللہ رکھنے کا اور دینے کا اجر نام اتنا ہی بنتا جائے اور بنا مسجد جب کوئی مسجد بنا دی اس میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے چھ چیزیں اور ساتویں چیز یہ ہے او تارا کا رہو یا کوئی نیک بیٹا چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرے استفار کرے اس کی اچھی تربیت کرے اس کو دین کا علم پڑھائے اس کی نیکی اس کا علم آگے پھیلتا جائے گا اور اس کا ثواب اس کی خبر میں اس کو بالبرهق الله تعالى مجرب وتوفيق عبر ما أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين